اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عن قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ پر آسان ہے